یا محمد یا بشیر یا نذیر یا محمود یا محمد یا بشیر یا نذیر یا محمود یا مکرم یا محسن یا مقدم یا حادی یا چلی یا جمیل متی نو یا تاہا ہے تو ہی آسنا ہے حسین کے نانا یا رسول اللہ نے دربار زہرا میں کیل تے اور کبھی بنتے زہرا سے مانگی دعا ہم نے غازی کی چوکھٹ پہ سجدہ کیا چوکھٹ پہ سجدہ کیا پھر جب ہی تیرے در پر جھکالی تیرا در ہے جہاں میں مثالی تیرا در ہے جہاں میں مثالی بھر دے جھولی میری محمد بھر دے جھولی میری یا محمد سب حسینی ہے تجھ سے سوالی سب حسینی تجھ سے سوالی بھر دے جھولی میری یا محمد سب حسینی مجھ سے سوالی ہے سکیوں تو سارا گھرانہ تیرا دو جہاں پہ کھلا ہے خزانہ تیرا پڑ رہا ہے قصیدہ زمانہ تیرا زمانہ تو نے سب کی مصیبت ہے ٹالی میری جھولی ابھی تک ہے خالی ابھی تک ہے بھر دے جھولی میری یا محمد بھر دے جھولی میری یا محمد سب حسینی ہے تجھ سے سوالی سب حسینی ہے تجھ سے سوالی بھر دے جھولی میری یا محمد سب حسینی ہے تجھ سے سوالی اس طرح سے سجی محفل پنج تو محمد تیرا بھائی خیبر شکن اور خیبر شکن کا پسر ہے حسن اور خیبر شکن کا پسر ہے حسن دے حسن کے برادر کا صدقہ جس نے سجدے میں گردن کا ٹالی جس نے سجدے میں گردن کا بھر دے جھولی میری یا محمد بھر دے جھولی میری یا محمد سب حسینی ہے تجھ سے سوالی سب حسینی تجھ سے سوالی بھر دے جھولی میری یا محمد سب حسینی ہے سے سوالی تو مسیحا ہے ہم کو دوا چاہیے موت ٹل جائے کر تو اشارہ کر ہم فقیروں کو تجھ سے یہ نسبت بھی ہے فقیروں کو تجھ سے یہ نسبت بھی ہے ہم فقیروں کے کپڑے ہیں کالے تیرے کاندھے پہ کملی ہے کالی تیرے کاندھے پہ بھر دے جھولی میری یا محمد بھر دے جھولی میری یا محمد سب حسینی حسینی ہے تجھ سے سوالی سب ہے تجھ سے سوالی بھر دے جھولی میری یا محمد سب حسینی ہے تجھ سے سوالی ہر حسینی بہن کی ہے یہ التجا تیرے در سے نہ مایوس گیا دے گیا اصغر کا صدقہ خدا دے دے اصغر کا صدقہ حبیب خدا یہ ہے ان بیویوں کی سدائیں جن کی آغوش اب تک ہے خالی جن کی آغوش اب تک ہے خالی بھر دے جھولی میری یا محمد بھر دے جھولی میری یا محمد سب حسینی ہے تجھ سے سوالی سب حسینی ہے تجھ سے سوالی بھر دے جھولی میری یا محمد سب حسینی ہے تجھ سے سوالی جو کم سن حسینی پریشان ہے فرش مجلس پہ اصغر کے مہمان ہے آئے اگلے زمانے کے عرفان ہیں یہ آنو محمد کے ذاکر تو انہیں عمر دے خزر والی تو انہیں عمر دے بھر دے جھولی میری یا محمد بھر دے جھولی میری یا محمد سب حسینی ہے تجھ سے سوالی سب حسینی ہے تجھ سے سوالی بھر دے جھولی میری یا محمد سب سے سوالی آخری التجا ہے یہ آقا میرے باپ دست شفقت کبھی نہ اٹھے سر پہ ماں کا سایہ سلامت رہے کا سایہ سلامت رہے دے دے میں ابھی ہاں کا صدقہ جو ہے رتبے میں مریم سے عالی دے جھولی میری یا محمد بھر دے جھولی میری یا محمد سب حسینی ہے سے سوالی سب حسینی ہے سے سوالی بھر دے جھولی میری یا محمد سب حسینی ہے مجھ سے سوالی ایک بیمار قیدی کا ہے واسطہ شام تک پھونکے آنسو جو روتا رہا جس کی زنجیر پڑھتی رہی مرسیا پڑھتی رہی مرسیا اس کے صدقے میں دے دے رہائی جس نے تیری نبوت بچالی جس نے بھر دے جھولی میری یا محمد بھر دے جھولی میری یا محمد سب حسینی ہے تجھ سے سوالی سب حسینی ہے تجھ سے سوالی بھر دے جھولی میری یا محمد سب حسینی ہے سے سوالی جب جبؤں سے گول بھر جائے گا قرض جو ہے قلم پر اتر جائے گا ذہن پرواز کی اوج پر جائے گا اوج مظہر کا ایسے ہو جیسے تھے دبیرو انیسار حالی تھے دبیرو بھر دے جھولی میری یا محمد بھر دے جھولی میری یا محمد سب حسینی ہے سے سوالی سب حسینی سے سوالی بھر دے جھولی میری یا محمد سب سے سوالی یا یا رسول اللہ, رسول اللہ